حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم انفرض ہے سوائے چار قسم کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ اور مریض امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مگر آپ سے کچھ سنا نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سڑسٹھ